اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان باتوں کا جواب کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو کیوں لکھ رہے ہیں اور اس بات کا کہ انہوں نے جو قرآن کریم اور مختلف احادیث کو آگے چل کر بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان تمام احکامات میں کیا کیا حکمتیں ہیں تو ان اسرار و حکم پر بحث کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی حکمتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے یہ بات کہی یا حضرت نے اپنے پاس سے فرض کی ہے کہ تم لوگ اس کتاب کو آ کر کیوں لکھتے ہو اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو بس اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ کام کرو اور اگر ایک آدمی بنیادی طور پر مسلمان نہیں ہے تو آپ کتنی مرضی سے حکمتیں بتائیں اس سے فرق کیا پڑے گا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ شریعت کی حکمتوں پر بحث کرنا اور ایسی کتاب لکھنا کیوں ضروری ہے اور اس میں سے کچھ عبارت تو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی اور اس کی تمدید بھی بنیاد بھی کہہ دی تھی پھر اس عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منہا ان المبتدعین شقفو کی کثیر من المسائل الاسلامیتی بانہا مخالفت بالعقل اور میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے بدرتی ایسے ہیں جو اسلام کے بہت سے مسائل میں شک کے بیچ بوتے ہیں اور شک کو اس طرح لوگوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں شریعت عقل کے خلاف ہے وہ کلو ماں کا مخالف لہو یجب و اور ہر وہ چیز جو شریعت کے مخالفت میں ہے اور ہر وہ چیز جو عقل کی مخالف ہے ہمارے سننے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں یا تو ہم اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہ ہم اس کی کھوج لگائیں اصل میں مقصد کیا ہے کی عذاب القبر جیسے اقلیات پر بحث کرنے والے لوگ قبر کے عذاب سے متعلق کہتے ہیں کہ الحص انتظل کہ قبر کے عذاب کی دو طرح سے تقزیب ہوتی ہے ایک احساس کے ذریعے سے ایک عقل کے ذریعے سے وقالو کے حساب و سیرات والمیزان اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے پر سرات اور سرات مستقیم وہ جو کل سرات ہے وہ کوئی عقل میں آتی ہے بات ولگی انسان اور اسی طرح قیامت میں اعمال کا تلنا ناقام اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اور اقبلون بتابیلات بعیدہ تو اس طرح یہ لوگ ان محسوس میں دور دراز کی تعبیر کرنے لگے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے <clears throat> اس بات کو پانچ چھ جملوں میں بیان کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمال کی چیز حضرت نے لکھی ہے اور ساری کتاب ہی کمال کا مظہر ہے مگر اس بات کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ شاہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ بدرتی ہوتے ہیں بدرتی کون ہوتے ہیں بدعت کبھی کبھی آتی ہے اعمال میں اور بدعت کبھی آتی ہے عقائد میں اور اس پہ تفصیلی بات ہو چکی اس سے پہلے خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اعمال میں امت میں میں اول سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی کی بدرت کو دور نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ہر ہر آدمی کوئی شاربی علم ہو رہی ہوتا ہے اعمال میں بدعات چلتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب دین سے دوری آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے اور لاطینیت قوموں میں آتی ہے تو قوموں کی تعریف یہ بتاتی ہے کہ ان کے دین میں بدعات رسومات کی صورت اختیار کر جاتی مثلا عیسائیت اور یہودیت نے جب بدعات نے ترقی کی انبیاء علیہ صلی والسلام جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو انہوں نے اس میں اپنی طرف سے اضافے شروع کیے پھر قادریوں نے اضافے شروع کیے پھر امتیں اور ان کے ساتھ مل گئیں انہوں نے اضافے شروع کیے اور آٹھویں نویں صدی عیسوی میں تو یہ حال ہو گیا کہ بلا چرچ جو تھا تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا کہ تم جنتی ہو اور اس کے کے مخالف متعلق یہ جہنمی ہے اور ان سرٹیفکیٹس کا بڑا اثر ہوتا تھا اس کی ساری سوسائٹی پورا جو ہے جس تاریخی میں گم تھا اور پوپ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اور انگلینڈ کو یہ کہنا پڑا کہ پوپ ایک الگ چیز ہے اور ایک الگ چیز ہے اس کی بنیادی وجہ وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر مذہب کو اس طریقے پر پیش کیا گیا کہ لوگوں نے کہا جان چھڑاؤ اس دین سے اتنا مشکل دین اتنی تباہی تباہی اور اتنی بربادیاں جو آ رہی ہیں یہ اس دین کی وجہ سے آ رہی ہیں یہودیوں کو عیسائیوں کی بات پتا تھی اور یہودیوں نے عیسائیوں کو سود کے نظام پہ لگا دیا اور انہوں نے ان کی بداعت سے پورا فائدہ اٹھایا اٹھایا تھا تو ایک مستقل مسئلہ ہسٹری کا الگ ہے لیکن ہوتا یہ ہے تاریخ میں کہ قوم جب دین سے ہٹتی ہے تو عملی بداعت ان میں زیادہ ہو جاتی ہیں عملی بداعت کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اصل دین غائب ہو جاتا ہے اور وہ بداعت رسومات کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جب رسومات آتی ہیں تو حکومت انہیں نیشنل ڈیز کے طور پر منانا شروع کر دیتی ہے اور دین آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ ابتدائی دور میں کسی آدمی نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ ان کا یوم پیدائش منایا جانا چاہیے مناتے رہے ہوں گے پھر آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے بڑھایا انہوں نے کہا پورے دن کی چھٹی ہونی چاہیے اس سے پہلے کرسمس ایو ہونی چاہیے یعنی جو چوبیس دسمبر کی شام ہے اس میں یہ یہ تقریبات ہونی چاہیے پھر دسمبر کے مہینے میں یہ تقریبات ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ایسٹر ہونا چاہیے یہ چیزیں کہ آہستہ آہستہ جب بڑھتی چلی گئیں تو لوگوں نے اس کو اصل دین سمجھ لیا اور علیہ صلاح کا جو اصل پیغام تھا اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم اطمینان سے حکومت کر سکتے ہیں تو انہوں نے ان بدعات کو تحفظ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈے ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا یہ نیشنل ایونٹ ہو گیا لہذا اس پہ کام کرو یہ تمہارا دین جس طرح ہماری اب جو نئی نسلیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ دین سے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور دین کی بالکل بے گنی ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نظام تعلیم آہستہ آہستہ دین کے متعلق اتنے شکوک و شبہات کے کانٹے پوری فصل بیچ دیتا ہے ایک آدمی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کہ ظاہر میں کچھ بھی نہ کہے مگر اس کا ایمان اندر سے کھوکھلا بھی ہو جاتا ہے ہل کے رہ جاتا ہے یہ جب صورت ہوتی ہے تو پھر بدعات اچھی لگنے لگتی ہیں اصل سنت غائب ہو جاتی ہے ابھی جو نسلیں ان میں بدعات دیکھو آ گئی نا تیج ہے چالیسواں ہے یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں یہ سب بھی رات کی چیزیں ہیں اچھی سے اچھی فیملی میں بھی چلے جاؤ جنہوں نے پوری زندگی پچاس سال قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا جنہوں نے کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کی بیس بیس برس ہو گئے کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی جب ان کے والد والدہ کا انتقال ہو جائے گا تیجا ضرور کریں گے چالیسواں ضرور کریں گے اس پہ کارڈ بھی چھپیں گے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جائے گا یہ سب کیا ہے کہ تیجا چالیسواں جو بدعات تھی اب اس نے دین سمجھ لیا اور اس موقع پہ دفتر میں چھٹی ہو گئی محکمے میں چھٹی ہو گئی یہی چیز جب بڑے پیمانے پہ آتی ہے تو گورنمنٹ چھٹی کر دیتی کیونکہ اصل دین تو گم ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے تو بدعات احال میں ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ قوم اصل دین کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر ان چیزوں میں پڑ جاتی ہے اور جب یہ بدعات احال کی بجائے عقیدے میں آتی ہیں تو پھر فرقے بن جاتے ہیں عقیدے کی جو کتاب تھی یہ شروع سے بھی رہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تھے اور پھر اس کے نتیجے میں معتزلہ نے جنم لیا اس کے نتیجے میں مشبہ نے جنم لیا اس کے نتیجے میں اشبیہ ایک فرقہ بنا سب سے بڑا فکرتی فرقہ جس نے سب سے زیادہ جڑیں مضبوط کی اور سب سے زیادہ وہ پھیلا ہے اور امت میں اب تک وہ اپنے برگوبار اپنے مرتب کر رہا ہے مسلسل وہ ہے اہل کہ انہوں نے دین میں جب ہداعت شروع کی پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوا اب تک اور وہ چلتا چلا جا رہا انہوں نے عقیدے میں بھی دعوت شروع کی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ آیا تو اہل سنت کے برعکس انہوں نے ایک چیز بنا دی اس کے بعد انہوں نے تاریخ کی کچھ چیزیں لیں اور اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور بدقسمتی ہندوستان کی تین سو سال تک جو مذہب سے تعلیم سے دوری رہی تو یہاں پر جس کو جو چیز ملی اس نے اسے دین سمجھ لیا رسومات کا مجموعہ بن گیا سب سے زیادہ بدعات سب دنیا میں اگر کہیں پائی جاتی ہیں ان تمام فرقوں میں جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوخ کرتے ہیں تو وہ اہل تشریح ہیں اور ان سے پھر بدعات آ گئیں ان حضرات میں جو اپنے آپ کو بریلی کہتے ہیں یا ادھر سے منسوخ کرتے ہیں انہوں نے بھی وہ اصل میں ادھر سے لی تو بدعات جب عقیدے میں ہو تو عقیدے میں جو بدعت ہے وہ بہت شدید ہے وہ کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے اور بدعت کے لیے ایک آدمی اپنی دلیل کتاب و سنت سے لاتا ہے لیکن کتاب و سنت کے بعد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کو نہیں دیکھتا اور بدتی صرف کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دلیل نہیں تھے اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ دلیل تھے اور حجت تھے اور ان کا سمجھنا دلیل تھی تو پھر من مانی تفصیل کرنے کا حدیث کی من مانی شرح کرنے کا موقع نہیں رہتا مثلاً ایک آیت آتی ہے اور اس آیت پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں صحابہ کے رام رضی اللہ نے سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا اس بات کو یا بقیدے میں نئی بات کہہ رہے ہو وہ کہتے ہیں جی کسی نے سمجھا ہو یا نہ ہو ہم نے یہ سمجھا ہے صحابہ رضی اللہ حجت نہیں معاذ اللہ ایک گمراہی کی بات ہم رکھتے ہیں اپنے آپ سے آپ کے سامنے مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ عیسہ علیہ صلاح کی آمد سے پہلے آئیں گے یہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ والسلام بھی نہیں آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اب یہ ہے نا ایسی بات اس پہ لوگ ہل جائیں پھر وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آئی اور کہتا ہے تم عجیب حماقت کی بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام جو کم درجے کے ہیں وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے درجے کے ہیں وہ نہ آئیں یہ تو ہوگی عقل کی دلی اور پھر وہ کہتا ہے قرآن میں بھی یہی آیا اللہ عالم القل قرآن جس اللہ نے اس قرآن آپ پر نازل کیا ہے بہار اللہ آپ کو لوٹائے گا وہاں جہاں سے آپ آئے قرآن نے کہا ہے تو کہتے ہیں جس دنیا میں آئے تھے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوٹائے گا اس دنیا میں دوبارہ آئے اب دیکھو یہ ہے اتہار کا طریقہ یہ ہے گمراہی کا طریقہ اب اس کو گمراہی پہ وہ قرآن سے بھی لے آئے گا دلیل ہم جب کہیں گے کہ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا سمجھا ہے وہ کہے گا مجھے اس سے بحث نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے سمجھنا میرے لیے دلیل نہیں یہ وہ نقطہ تھا جس کو موت نے پا لیا تھا موت یہ بڑے ذہین دو بناتے ذہین دنیا میں جب بھی نئے سکے بنا سکتے ہیں اور چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں تو یہ کوئی عام آدمی نہیں کیا کرتا یہ بنیادی طور پر ذہین لوگوں ہی کا کام ہے کہ وہ نئے سے نئے فرقے پیدا کریں نئی سے نئی چیزیں پیدا کریں تو یہ معتزلہ بنیادی طور پر بڑے ذہین آدمی تھے انہوں نے یہ اصول دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سمجھ ان کے فیصلے عمر رضی اللہ عنہ کریں یا کوئی بھی کرے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہم اپنی عقل سے سوچیں گے عقل سے کام کریں گے اس لیے یہ جتنے بھی گمراہ ہیں ان سب گنگاہوں میں قدرے جو جن ڈھونڈنا چاہے جو کامن چیز آپ کو مل جائے گی وہ سب کے سب رضی اللہ رام سے جان چھڑانا چاہے وہ کہتے ہیں کسی طرح اس جماعت کو بیچنے سے نکالو اور وائرس کتاب و سنت تک پہنچو اور پھر اسی لیے پھر اس کے بعد جو کر دیتے ہیں وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حدیث کا کیا ہے حدیث تو ایسے تھی دو سو سال بعد لکھی گئی تھی یہ ہو کیا تھا وہ کیا تھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن پہ آ جاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اس رنگ میں جو ان کی عقل انہیں سکھاتی ہے یہاں پہنچ کر وہ پھر گمراہی پوری ہو جاتی ہے یہ تھے متزلہ جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہ بات کیا ایسے تشریح کے بغیر عقائد ہی الگ تھے لیکن متضلا جو تھے انہوں نے صحابہ رضی اللہ کے اعمال کو ان کے قول کو ان کے فتوے کو دلیل کے طور پر ماننے سے بالکل انکار کر دیا اور اسی لیے جب راضی رازی بہت بڑے حنفی فقیر ہیں لیکن بنیادی طور پہ ان کے دماغ میں تھی موتلا کی چیزیں انہوں نے اصول فکا پر جو کتاب لکھی تو انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فلاں فلاں فلاں جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے ان کی عدالت ثابت ہو گئی تھی وہ لوگ ٹھیک نہیں رہے تھے عدالت ثابت ہونے کا مطلب وہ گواہی کے درجے کے لوگ نہیں رہے تھے مسلمانوں کے بالکل آغاز اور ابتدا میں جو لوگ تھے ان میں سے کسی آدمی کے متعلق کے معاشرے میں سوسائٹی میں مشہور ہو جانا کہ یہ آدمی گواہی نہیں دے سکتا بہت بڑا الزام تھا پوچھ باتیں سکتے تھے لوگ کہ میں گواہی کے ساتھ اتنی رہ گیا گواہی اتنی اہم چیز تھی کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ سزا ملتی تھی کہ یہ آدمی گواہی نہیں دے سکتا اس حفظ کے قرآن نے دیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گواہیاں آئندہ سے قبول نہ کرنا تو کوئی وزن پانا تو یہی چیز تھی یہ جیسا کی اثر تھا معروف ترقی جو ہندی پکی ہیں بہت بڑے ان پر بھی اثر تھا متضلع کا انہوں نے بھی بات چیزیں ایسی لکھ دی یہ متضلہ جو تھے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ جان چھڑائی اور اس کے بعد رہ گئی تھی عقل اب انہوں نے عقل پر دین کو دین پورے کو عقل پہ پرکھنا شروع کیا انہوں نے کہا جو چیز تمہاری عقل میں آتی ہے نا وہ ٹھیک ہے جو عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر شاہ رحمد اللہ رسی کی طرف لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مخالفت للعقل وکل ہوا ہوا مخالف لہو یجب ردہ ردہ اوتا اور ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کے خلاف ہے اس میں ہمارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہم اس کا کوئی مناسب حل تلاش کریں مناسب تعبیر کریں اور وہ نہیں تو پھر اس کا انکار کر دیں گے مود ضلع کے پاس جتنی ایسی احادیث آئیں جن کا عقل حل نہیں کر سکتی کہ انہوں نے بلا سے انکار کر دیا ضلع نے کہا میں راج یہ ہوا ہے ہوا کے اوپر کلا ہے کلا کے اوپر اس زمانے کی تھیوری کے مطابق اوپر آگ کا ایک پورا پورا ہے انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گزر کے کیسے جا سکتے تھے لہذا آسان حل یہی ہے کہ تم اس کا انکار کر دو کہ میں ہوئی جنات کا مسئلہ آیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جن سے بٹ جائیں سوٹ کھانے والا آدمی ایسے کھڑا ہوگا انہوں نے کہا جن یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے یہ تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں قرآن نے جو جن کہا ہے اب یہ رٹک گئے یہاں پہ آ کے کہ حدیث میں جو جنات کا ذکر آیا اس کا تو انکار ہو گیا تھا کہ جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے نہیں تھے ایسی گاڑیوں میں انہیں کہا کہ جب قرآن میں آیا جن تو اس کا کیا کرو گے انہوں نے کہا اصل میں جن ہوتی ہے چھپی ہوئی مخلوق اس کا عربی میں یہی ترجمہ ہے اور یہ بات جہاں تک لغت کے اعتبار سے ان کی بالکل ٹھیک ہے آگے دیکھو بچے کہاں لگتا ہے نا گمراہی کا وہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جن ہوتی ہے وہ مخلوق جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہم نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے یہی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ قرآن تو شہر میں نازل ہوتا تھا دیہاتی لوگ جو تھے نا شہروں سے چھپے ہوئے ہوتے تھے کبھی کبھار آتے تھے جن انہیں کہتے ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں جن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوا سکتی کہ تم کہو اس کی جنات کا انکار ہوگی میں رات کا انکار ہو گیا انہوں نے کہا لوگ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہم نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے اللہ اگر پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا لیکن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کاروں کو میری شفاعت کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کچھ نہیں حدیث کا بھی انکار کر دیا ان کے عقل کے خلاف لہٰذا اس کا بھی انکار کر دو کل شراب کا انکار میزان کا انکار ایک ایک چیز کا وہ انکار کرتے چلے گئے یہاں تک کہ گمراہ اس حد تک پہنچے ان میں سے بعد نے کہنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی آتی تھی وہ ابری لرننگ تھوڑے ہی لے کے آتے انسان کے اندر جو چھپی ہوئی قوتیں ہیں یہ چھپی ہوئی قوتیں اس کو اچانک بتا دیتی ہیں ایسے ہونے والا ایسی چیز ہو جاتی ہے تو یہ جو اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں یہی انسان پر ایک پیغام کو نازل کرتی ہیں اسی کو تو وہی کہتے ہیں بھائی اس کے علاوہ کوئی چیز تھوڑی ہے یہاں پر آ گیا شاہ صاحب اللہ شاہجہبر ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور مفے کو شوق بے پھر انہوں نے کیا کیا دور دراز کی تعبیرات کرنے لگے اور پھر یہ شک پیدا کرتے اس لیے دین میں جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا آغاز کہیں سے ہوتا ہے تو ایک صحیح چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اس میں یہ شک ہے یہ شبہ ہے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا بس وہ یہ آگ لگا دے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا اب ساری زندگی کے لیے بنیاد پڑ جاتی ہے آدمی کی کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی یہ بات عقل میں نہیں آتی جب آدیش کو پڑھتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے نکل جاتا ہے آہستہ آہستہ شک کی بنیاد سے شاہ صاحب احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھو کیا ہوا کہ دوسرا جملہ ہے ان کا وہ عورت کا فتن فتن کا شک کی اور پھر ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس شک کے فتنے کو ہوا دی بخاد انہوں نے کہا جمع کانا تو وہ آخر یوم رمضان ابا آخر یہ کیا بات ہے کہ رمضان کے آخری دن کا روزہ تو تم واجب کہتے ہو اور سوم و اکبر یوم میں نے شبوال ممنوع نان ہو اور شبوال کی یقم کا روزہ تم ممنوع کرا دیتے ہو ورنہ گزارش کرنے کا نام پھر موتزلیوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس طرح کی باتیں کیسے ہو سکتی تمہارا عجیب حال ہے زمانہ چل رہا ہے انتیس رمضان کا روزہ واجب چاند نظر آ گیا اگلے دن کا روزہ حرام کیوں فرق کیا پڑا دن ہوئی رات ہوئی موسم ہوئی سب کچھ ہوئی یہاں پہنچ کے رک جاتے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا کرا دیتے ہو یہ شک آ گیا نا اب اس کی حکمت کیا ہے یہاں پر پہنچ کے بعد سامنے آتی ہے آدھے شارخا رحمت آگے چل کے کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حکمت کیا ہے کیوں کہ تم شفاعت کو روزہ نہیں رکھیں گے اور کیوں انتیس کو رکھیں گے اب یہ حکمت کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ عقل کے اس نیبر میں پھنس جائے اس بھور میں پھنس جائے تو یہاں پہنچ کے دین کا انکار کرنا شروع کر دے گا وہ کہے گا میری سمجھ میں تو آتا نہیں کیا کر یہ کیوں اور ایسے کیوں اور ایسے اس کی بدترین مثال بدترین مثال اسلام میں اسلام کی تاریخ میں یہ حسن ابن ثباب تھی یہ حسن ابن ثباب کا جو کتنا تھا یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے <coughs> انہوں نے عالم اسلام میں اتنی بڑی بڑی جانوں کو لیا ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیا اور مار دیا ہے کہ ان جیسے لوگ پھر دوبارہ پیدا نہیں نظام الملک کو مار دیا کتنے لوگ تھے جو ان کے حد سے لڑ گئے کتنے ہی محدثین تھے ان حسن بن انصباح کے جو فدائی تھے یہ فدائی حملے کیا کرتے تھے اور فدائی حملے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو مارنا ہے یا خود مارنا دو مرتبہ یہ چیز ہوئی ہے ایک مرتبہ اسپین میں اور ایک مرتبہ شام میں اسپین کو اگر آپ ریڈا نیٹا انسائکلوپیڈیا میں پڑھے نا تو وہاں آپ کو عجیب باتیں مل جائے گی یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کا ایک منصوبہ بننا چاہیے اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو حساس مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے لیے نہایت درجے کا جسے کہتے ہیں سچی ہے بالکل حساس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس طرح کرو کہ کسی شاپ میں چلا جائے ایک یہودی جو یہودیت کے لیے جان دینا چاہتا ہے وہاں جا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی زندگی کو میرے فیصلہ اشارتیں اس قسم کر کے کی اس قسم کی چیزیں کرے تو مسلمان نام و اس کے خلاف لڑیں گے اس کو مار دیں گے جب ختم ہوگا تو انسانوں کی جہاں جہاں یہ خبر پہنچے گی یعنی جتنے غیر مسلم ہیں ان کی ہمدردیاں تمہارے پاس ہو جائیں گی اور جب وہ تمہارے پاس آ جائیں گے تو اتنی مرتبہ یہ قربانی دو اتنی مرتبہ یہ فیل کرو کہ آخر مسلمانوں کا خون لوگوں کے لیے جائز ہو جائے اور ہم انہیں پکڑیں اور انہیں ماریں یہ آپ اسلام یہ انہوں نے کیا یہ ان کی کھڑا ہو جاتا تھا چوک میں ایسا زمانہ تو نہیں تھا ظاہر ہے یہ یہ سہولیات زندگی کی کہاں تھی وہ یہ انہیں کھڑا ہو کے حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم برا کہنا شروع کرتا تھا مسلمان بات تھے جذباتی طور پہ بجائے اس کے کہ اس کو مقدمہ کرتے عدالت میں لے جاتے قانونی فیصلہ کرتا مسلمان خود ہی اس کا فیصلہ کر دیتے تھے اور اس سازش کا نتیجہ یہ ان کا مسلمان کے انتہا ہو گئے یہودیوں کو جو اس وقت بالکل مردہ تھے اس فتنے نے جگایا ان میں قومی غیرت پیدا ہوئی نا جو یہودی دبے ہوئے تھے اپنے مذہب دین سے دور انہیں جا کر پھر یہودی جو تھے انہوں نے نے اور عیسائیوں جا کر کہا تم گھروں میں سوئے پڑے اور دیکھو تمہارے آدمی کیسے مارے جا رہے ہیں یہ کیسے مارے جا رہے ہیں اس طرح انہوں نے اپنی قوم میں یہ شعور ڈیولپ کیا کہ تم مسلمانوں کو مارو یہ میں آپ کبھی پڑھیں آپ کو یہ ساری چیز مل جائے گی اور اسی سے ملتی جلتی ممکن ہے آپ سے اتفاق نہ کریں نہ صحیح کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے لیکن ہمیں کئی بار خیال آتا ہے کہ کبھی کارزون بن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان اشتہار میں آ کے لاکھوں کروڑوں روپے کی اپنی جائیدادیں جلا دیتے ہیں مار دیتے ہیں ہنگامے ہو رہے ہیں حکومتیں بدل رہی ہیں بارہ آدمی ایک میں شہید ہو گئے دس آدمی ادھر شہید ہو گئے وہ یہ چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ مسلمان معاشرے اس طرح اشتہار میں اٹھیں تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو بھی کاروائی کریں ہمیں دنیا اور سرٹیفکیٹ عنایت کرے کہ ہاں جی واقعی آپ کے خلاف تو بہت برا ہوتا ہے آپ کو تو لوگ بہت برا کہتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کا کیا جائے ایک یہ فتنا اچھا تھا اور ایک فتنا یہ سوائیوں کا تھا یہ حصل ابن سبا جو تھا بدترین آدمی ہے جس نے عقل پر سارے دین کو پرکھا اور اس نے پھر رسائل لکھے اور ان رسالوں میں ان چیزوں میں پھر ان جنت بنائی ایک مصنوعی جنت بنا دی کیا کیا چیزیں عام نوجوانوں کو یہ وہاں کر لیتے اور کل میں لے جاتے وہاں لے جا کر اسے حشیش تھے بے تحاشا اور کچھ دن کے بعد ہوش میں آتا تھا تو اسے کہتے تھے تم تو جنت میں آ گئے یہ دیکھو کیا چیز ہے یہ دیکھو کیا چیز ہے اور ہر طرح کے تاریخی سے مبتلا کر کے پھر اسے بیچتے تھے اور کہتے کو مار آؤ اور اگر تم مر گئے تو اس جنت میں آ جاؤ گے اور اگر تم بچ گئے تو پھر بھی آ جاؤں گی دونوں صورتوں میں جنت تمہاری ہے بھیجتے تھے اور بڑے بڑے محدثین اس کا شکار ہوئے یہاں تک محدثین نے اور نے لکھا ہے کہ ایسا دور آ گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اثر کی نماز کے بعد گھر واپس نہیں آتا تھا تو قرب و جواب میں تمرسن میں میں بخارا میں ہر جگہ لوگ مایوس ہو جاتے تھے کہ اسے کسی کترائی نے مار دیا وہ اب نہیں آئے ایک اصل انتظار نے بنیادی طور سے نظریہ یہی دیا اس نے کہا جو صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ منسوخ ہو گیا یہی نظریہ دیا تھا اکبر بادشاہ کو ان ظالموں نے جو بولی اس کے ساتھ چمٹ گئے تھے انہوں نے کہا ہزار سال کے بعد تجدید ہونی ہے ایک آدمی نے آنا ہے اور ہزار سال اس دین کو پورے ہو گئے ہیں اب ہزار سال کے بعد جس نے آنا ہے سلا وہ آدمی ہوگا حدیث میں یہ آیا ہے اور وہ آپ ہیں لہٰذا سلا دین منسوخ ہو گیا اور آپ اس دین کو دوبارہ رائج کیجیے حضور عزت اللہ سے ایک روایت ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی صنعت کیا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سلا ہوگا یعنی جوڑنے والا ہوگا دین کو پرانے اور جو نیا زمانہ آ جائے گا اس میں جوڑنے والا ہوگا دین میں نئے سرے سے دین کو وہ زندہ کرے گا اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ہزار سال کے بعد آئے یہ حدیث انہوں نے اکبر کے سامنے پیش کر دی دیمد اللہ نے اسی لیے اپنے مکتوبات میں کہا لکھا ہے کہ الحمد للہ نبی سلا تھا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے سلا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اب سلا کے حضرت نے اپنے متعلق لکھا ہے نا اصل میں اسی حدیث کی طرح اس زمانے کے جاہلوں نے وہ حدیث جو تھی اس کا انتباہ کیا اکبر پہ اور اکبر کو جو پتی بڑھاتی کہ دین منسوخ ہو گیا جو آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پچھلا دین منسوخ اور اب نئے سرے سے ہم دین کی تعبیرات کریں گے یہ دین کی تعبیرات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو چند ایک چیزیں حرام رہ گئی انہیں حراست کر تو حسن اتنے رسائل لکھے اور انہوں نے پیدائوں کے رسائل سے اقوام کے نام اب بھی پڑھ اب بھی سکتے ہیں اور بہترین ترین تھا جس نے سارے دین کو عقل کی بنیاد پر برتنا چاہا اور مسائل میں اس نے کہا دیکھو عجیب بات ہے اکل میں بنا تو آتا ہے کہ تم پوری دنیا میں دیکھو سانپ اور بہو کا مسئلہ ہے نے کا ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے ایک لڑکی کسی اور ماحول سے شادی کر کے تم اپنے گھر سے لے آتے ہو ظاہر ہے کہ اس کا مزاج اور تمہاری والدہ کا مزاج مختلف ہے تو اس کا جب تک شادی نہیں ہوتی اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو تمہارے کام کون کرتا ہے تمہارا کھانا پکانا ہے تمہارے کپڑے دھونے ہیں تمہارے صاف رکھنا ہے سب چیزوں کا پہنے کرتی ہیں تو کہا دے دے کے ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے وہ جس کی جب سارے کام سارے کام پہنے کر دیتی ہیں تو یہ ضرورت بھی وہیں سے پوری کر ہے اس نے کہا یہ شریعت نے جو کہا ہے کہ فلاں فلاں رشتے حرام ہیں اور فلاں فلاں رشتے جائز ہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتا دین میں تبدیلی آنی یعنی چاہیے یہ بدترین آدمی اس اعتبار سے تھا کہ اس عقل کا استعمال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا معاذ اللہ کہ رشتوں کا تقدس اس نے ختم کر دیا اور ہزاروں کے حساب سے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور سینکڑوں لوگ تھے جو ان چیزوں میں پڑ گئے اور اتنی مؤثر چیزیں کی گئی اتنی اپیل کرنے والی تھی کہ نبے سال کی چھوٹی سی مدت یہ زمانہ تھوڑے ہی تھا کہ صبح کوئی بات امریکہ میں اور دو منٹ کے اندر آپ کو خبر مل جائے اس زمانے میں ٹیپلنگ نہیں تھی ایسی چیزیں نہیں پھیلا سکتی تھی لوگ تو اپنی پہاڑوں کی وجہ سے اور دریاؤں اور سمندروں کی وجہ سے محدود تھے جہاں پہاڑ آ گیا کون پہاڑ کو چڑھے اور پیچھے جائے بس وہ آبادی وہاں تک محدود ہوگی اسی لیے زبانیں مختلف ہوتی رہی پہاڑ سے اس طرف کوئی اور زبان اس طرف کوئی اور زبان سمندر محدود کر دیتے تھے دریا محدود کر دیتے تھے اور لوگ اتنی جلدی وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے یہ موبلائزیشن نہیں تھی جو آج کے دور میں لیکن نبے سال اتنے چھوٹے پیریڈ میں اتنے عرصے میں بغداد سے لے کے اسپین تک کوئی لڑکا لڑکی ایسا نہیں رہتے جس سے کوئی پوچھتا کہ صاحب آپ نے فلسفہ پڑھا ہے تو وہ ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ نہ کر اس کی ایک مثال دیں آپ چلے جائیں کسی اسکول کالج میں تو کوئی بچہ یہ کہہ دے کہ مجھے ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا تو باقی بچے ہنسیں گے نا چلو اسے ایم ایس کرنا نہیں آتا اس لیے کہ اب ہمارے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے تحمت کرتے ہیں ان سب کو پتا ہے تو اس زمانے میں کوئی انکار کر نہیں سکتا تھا کہ ہم نے ان کو نہیں پڑھا تھا پانچ سفاوت کو اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں وہ فرقہ وجود میں آیا جس کو سلطان یمین الدولہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ختم کیا اور انہوں نے مصیبت مچا دی تھی بغداد کی خلافت آشی زادی تھی حتیٰ سے بیت اللہ ان کا قبضہ ہو گیا کرامتا تھا اور کرامتیوں نے جب بیت اللہ سے قبضہ کیا تو پھر وہ بیٹھ کے بیت اللہ کی دیواروں پہ حکیم پہ بیٹھ کے اور جو آدمی جا رہا تھا وہ پکڑتے تھے اس سے چھوٹا بچہ ماں کر بیت اللہ کو دے مارتے تھے جس آدمی کو چاہتے تھے پکڑ کی قدر کرتے تھے بلاؤ اور خدا کو بچائے تمہیں اور حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے کرام کا اور مسلمانوں نے اس زمانے میں غالباً چودہ یا سترہ سال حج کی ہے اور حجر اسود نہیں انہوں نے اپنا فیصلہ بنا دیا یہ سب پارستانیاں شروع کہاں سے ہوئی اس بند بنیاد پہ کہ اکثر کیا کہتی ہے اکثر کے مطابق تم نے شریعت پہ چلانا ہے شاہ صاحب احمد اللہ کا اگلا جملہ دیکھیے شاہ صاحب احمد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اور جماعت ان ظالموں میں ایسی آئی ہے جو دین کو اپنی عقل کے مطابق کرنا چاہتے تھے جنہوں نے شریعت نے جتنے کاموں میں ترغیب اور ترغیب اختیار کی ہے انہوں نے اس کا انکار کیا سے بد تحریر اور انہوں نے کہا بس یہ اس ہے کہ شریعت نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں جوش دلانے کے لیے ابھارنے کے لیے لا سرجی اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کام اشفل قوم یہاں تک کہ بد وقت آدمی اٹھا ان لوگوں میں سے بہت بڑا عجیب اور اس نے ایک عجیب جھوٹی بنا لی اور اس نے کہا بات دماغ کی لگو جو آدمی بینگن کھائے گا جس نیت سے کھائے گا اس کی وہ نیت پوری ہو جائے گی یو جو کہ انا اور یہ اصل میں اس نے مذاق اڑایا یہ حدیث بنا کر کہ مسلمان اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز ان میں فرق نہیں کر سکتے یہ ہے شاہ صاحب رحمد اللہ کے ان زبردست فکروں میں سے جو شاہ صاحب رحمد اللہ نے یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا جب عقل کی بات آ گئی تو جتنی چیزیں علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تمہیں اس سزا ملے گی جہنم کی جتنی ترغیب کی تھی کہ تمہیں جنت ملے گی وہاں پہ یہ تمہیں آرام اور آسائشیں ملیں گی انہوں نے کہا کہ سب سے مذہب نے کیا کیا جوش دلانے کے لیے کیا حقیقت میں نہ جہنم کا وجود ہے نہ جنت کا وجود ہے یہ ترغیب ترغیب ساری کی ہے تاکہ انسان انسان بن کر رہے اس دنیا میں اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اصل نہیں یہ اب بھی بہت سے لوگ ملیں گے آپ ذرا اوپر کی سوسائٹی میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ نماز روزہ حصل زفات اصل میں شریعت نہیں کی یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ لوگ قانون سے پابند رہیں باقی نماز اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں روزہ اگر رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ رکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے حج کر لیا آپ کی مرضی ہے مہربانی ہے نہ کریں آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں شاہ صاحب اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ساری شریعت جو ہے یہ ابن رشت کو آپ پڑھیں فلسفے میں ابن رشت نے کمال کا آدمی آپ کو اس نے بھی ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ انبیاء علیہ یہ جو چیزیں لوگوں کو بتایا کرتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں نظم و ضبط قائم رکھا جائے مطلب اس کا کوئی نکلتا ہے کہ اصل میں کہ کیا کوئی مہابلہ شراب پیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم کا پانی پلایا جائے گا جسے ڈرانے کے لیے باقی اصل کوئی نہیں ہے یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو بچوں کو جیسے ڈرایا کرتے ہیں یہ سارے کا اس بات پہ لگ گئے اور انہوں نے کہا اس طرح چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہتھی میں جو بد وقت آدمی تھا یہ بد وقت آدمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رابندی کو کہا ابن راوندی ہی تھا اور وہ ہر چیز کو عقل پہ برتتا تھا اور کہتا تھا کہ عقل کے لاؤ اس بات کو اور عام سیدھے سادے جو بیچارے مسلمان ہوتے تھے جو قرآن و حدیث سے اعتبار کرتے تھے یقین رکھتے تھے جنت اور جنم کا کہتا تھا یہ سب جنت کی بھرتی یہ سب جنت کو پور کریں گے قیامت میں اللہ کیا پہنچ کے باقی میں عقل کوئی نہیں یہ اب بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مودی صاحب نے کیا پتا سوفی صاحب نے کیا پتا دنیا کی چیزوں کا دنیا کسی اور چیز کا نام ہے اگر دنیا نام ہے جھوٹ کا اور فریب کا اور اخلاقیات کے معیار سے گر جانے کا تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور اگر دنیا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے اسے آخرت کے لیے کھیتی بنایا اور آخرت اس کے ذریعے حاصل کرنی ہے تو پھر ان لوگوں سے زیادہ عقل مند بھی کوئی نہیں ہوتا جو دین پر عمل کرتے ہیں باقی یہ بات ہو جاتی ہے جو اس نے کہا ہاں، جو جو اشکل قوم ابن رابندی ابن رابندی نے کہا کتنی چیزیں تم دیکھتے ہو بس ایسی انہوں نے کہا ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ تم اگر ان کے سامنے جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرو تو سبحان اللہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے جھوٹی روایتیں سنیں گے اس کے پیچھے اور اس نے اس نے حدیث کیا کری اس نے کہا بات جان یہ جو بینگن ہے جس نیت سے کہا پوری ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینگن جس نیت سے کہا جائے پورا ہو جاتا ہے کی جو سبزی ہے اس کو حکیم لوگ کہتے تھے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اس کی وجہ سے یہ یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس نے کہا اتنی نقصان دہ چیز یہ اتنے پادے ہیں مسلمان بیمار روزے میں فرق ہوئے ہوئے اتنے سوکھی ہیں کہ یہ فرق ہی نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز دوا دیتی ہے کون سی چیز نقصان دیتی ہے یعنی یہ بھی کہنا بینر پالے کو بہنر بھی کھانے لگ جائیں گے شاہ صاحب رحمد اللہ ہیں کہ اس نے ان مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے کہ لا سمیت یہ فرق نہیں کر سکتے مسلمین من مسلمان جو ہے نفع دینے والی چیزوں میں نقصان دینے والی چیزوں میں ولا اللہ دفعدا اور دیکھو اس قسم کے یہ جو عقلی لوگ آ گئے اور انہوں نے دین کا مذاق اڑایا تو ان کا حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے ان مقابلے سوائے اس کے کہ مسئلے ہوتے ہیں ان کو ان کو واضح کیا جائے یہ کہتے ہیں نماز روزہ ہے خدا نے کر دیا اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ نماز کیوں پڑی جائے حل یہ ہے کہ آپ بتائیں روزہ کیوں رکھا جائے حل یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بینگل جانے والی عزیز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی گئی یہ سب جھوٹ ہے اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دین کے کاموں میں مسئلے کیا ہے وہ اکثر اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ فرماتے ہیں تو اکثر تھا لال قواعد اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قواعد لکھے جائیں کما خواہ نہ کبھی یہود مافی یہودارہ تاحبیت ورن تعلیم اور اسی لیے جیسے کہ ہم جھگڑا کرتے ہیں یہودیوں سے عیسائیوں سے زہریوں سے اور اس قسم کے جتنے فرقے بھی ہیں جیسے ہم ان فرقوں کو جواب دینے کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی جواب دینے کے لیے کام کرنا چاہیے خلاصہ اس تاریخ کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے گویا کے دو طبقے بنا دیے ایک طبقہ ہوا ہے جو سیدھا سادہ دین پہ عمل کرتا ہے ایک وہ ہے جو ہر بات کو عقل پہ برتتا ہے اور دین کے بہت سے حصوں کا انکار کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس انکار کرنے والے طبقے کو کیسے سمجھانا ہے اس کا حل یہ ہے کہ تم جس شریعت پہ عمل کرتے ہو اس شریعت کی مسئلہ کے انہیں سمجھاؤ انہیں بتاؤ کہ ہم جو جہنم سے ڈرتے ہیں جنت کی طلب رکھتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہے ان کی اصل حقیقت ہے جنت کا یہ فائدہ ہے جہنم کا یہ نقصان ہے یہ یہ چیزیں اور شاہ صاحب احمد اللہ کہتے ہیں ان کے بعد ان کے متعلق ایسے ہی فائدے اور رابطے سے بات کرنی چاہیے جس طرح فائدے اور رابطے سے تم بات کرتے ہو مثلاً یہودی اعتراض کرتے ہیں عیسائی اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں یہودی اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نماز سے تم پڑھتے اس کا کیا فائدہ ہے روزے کا کیا فائدہ ہے صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں آپ ان کو جواب دیتے ہیں نا جو جواب تم یہودیوں عیسائیوں اور گیسوں کو دیتے ہو اسی طرح مسلحت اور فائدے کے جوابات ان لوگوں کو بھی دو تاکہ پتا چلے کہ ان لوگوں کو کہ دین میں اصل کیا ہے اور دین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مصلحتیں رکھی ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں پر فرمایا یہ حضرت کی عبارت ہے اس لیے آپ دیکھو جو موتدنی ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں ان میں شروع کہاں سے ہمارے اس طور میں بھی موت عزیلا ہے اس امت میں غالباً کوئی گمراہی اب تک ایسی نہیں آئی کہ اس دنیا میں پہلے نہ گزر چکی پہلے بھی گمراہ کے ہوتے تھے وہ گمراہیاں کتابوں میں رہ گئیں پھر کچھ صدیوں کے بعد وہ گمراہ پھر کے آ گئے پھر گمراہ آ گئے پھر گمراہ آ گئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حنفیت پر اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کا سارا مواد کہاں سے اٹھاتے ہیں وہ دلائر جو حنفی فقہار کے برعکس امام شافی مالک امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں وہ دلائب لے آتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ دلائر وہاں سے لے کے آئے ہیں کہتے ہیں یہ میری تحقیق ہے حالانکہ عقل مند آدمی بڑا لکھا وہ جانتا ہے کہ تمہاری تحقیق نہیں ہے یہ تحقیق ساری کی ساری تم فلاں جگہ سے اٹھا کر لائے ایک مثال اس کی وضاحت کے لیے حضرت شاہ کی طارق صاحب رائے رحمۃ رحمت اللہ کے یہاں بڑا احترام ہوتا تھا اہل علم کا اور بیٹھتے تھے جب چارپائی پہ تو ایک چارپائی میں شاہی جاتی تھی اور شیخ العزیز کا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شاید مزاحم میں پڑھاتے تھے رشی واپسی ہوتی تھی تو ایک آدمی نے رکا دیا اور اس نے کہا حضرت یہ مجرت اس میں رات اللہ اللہ اللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ لفظ اللہ کو کیا فائدہ ہے کوئی خبر ہو رہی ہے یا تو کوئی خبر ہو نا کہ اللہ ایک ہے تو تو کچھ فائدہ نظر آتا ایک نام دیے جانا اللہ اللہ اللہ اللہ اس کا کیا فائدہ ہے اور پھر اس سے سارے اعتراضات اس کی حضرت کی خدمت پیش کرتی ہے تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اس بچے کو رکھ لو کسی سے کہا آپ نے بات کرنا شہر جب آئیں گے تو ان کے سامنے پیش کرنا شیخ الدیز صاحب رحمت اللہ سے تشریف لے آئے تو حضرت نے پرچہ اپنی جیب سے نکال کے دیا اپنا حضرت یہ ہیں اس کا راز کے آدمی کو پیش آئے ہیں وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف اللہ کا کرنے کا کیا فائدہ ہے پھر خبر نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے اس کا تو شیخ احمد اللہ نے سارے اعتراضات بھیجے سستی کی نظر سے اور کے کیا کہاں ہیں یہ تو نے کئی ان کا لکھا ہے بس غبارے سے ہوا نکل گئی اس آدمی کو اٹھنا اٹھنے اٹھنے کی ہمت نہیں رہی اتنا شرمندہ بس شیخ نے اس کا کہہ کے چپ کر دیا اس کے کہاں سے اعتراض آتا ہے یہ دیکھنے کا ہم نے پلانچ کر یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسروں کی تحقیقات کو اپنے نام سے پیش کرنے کے نتیجے جلد جب جب یہ چیزیں کھل کے ہی رہتی ہیں کبھی نہ کبھی یہ سامنے آ ہی جاتی ہیں اس لیے بہت سے ایسے ملیں گے جو انفی بکار کے خلاف جب ان کے دلائل دیکھو تو وہ سارے وہی ہیں جو شافیوں نے لکھے ہیں اور کہیں امام مالک رحمۃ اللہ اس کے خلاف بھی بولتے ہیں کہ جی امام مالک رحمۃ اللہ اس دن زیادتی کرتی معاذ اللہ اور ان کے یہاں دیکھو تو وہی دلائل ہیں جو ہنفیوں نے کہیں دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کی گمراہیاں پھیلتی ہیں اسی طرح ایسے تشریح جو عقائد لائے ہیں ان میں سے بہت سے عقائد ایسی ہیں بہت سی چیزیں کہ اگر آپ متقدمین زمین میں چلے جائیں یہ نہیں ہے کہ ہم خام کا پہ کوئی درد اور ایسی چیز کر رہے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصل یہودیوں سے لکھے بارہ چیزیں کا دمان نے لکھی اور اس نے کہا یہ ساری وہ چیزیں جو یہودیوں میں تھیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیوں نے اسلام لوگ سے داخل کیا ہے مسلمانوں کے نام سے داخل کیا ہے یہ سارے کا سارا تانا بانا یہودیت ہے وہاں سے نکل کر کے آئے ہیں اسی لیے اتنے پہنگیا رحمت اللہ اس بات کو سمجھ گئے تھے نا انہوں نے جگہ لفظ چار پانچ کی لکھے ہیں لیکن کمال کی بات لکھی ہے انہوں نے کہا شیت کیا ہے ہر قدم یہودیت اسلام یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف وہاں یہ تھا کہ ایک ایک مثال دے دیتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کتنا زیادہ تھائی حضرت ہارون تھے اور حضرت ہارون کو خلافت ملنے کی وہ ہونا تھا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ تھائی حضرت علی تھے علی کو خلافت ملنی چاہیے جگہ بادشاہ کو خلافت کیوں نہیں ملی اب وہ رضی اللہ کو کیوں ملی یہ ایک مثال ہے ایسی اچھا تو اسے سکینہ نکلتا ہے اشتہارات دیکھتے رہتے ہیں نا گلیوں میں محلوں میں تابوت سکینہ برآمد ہوگا تابوت سکینہ یہ تابوت سکینہ کسی سے پوچھیے چیز کیا ہے ٹھیک یہ چیز یہودیوں کے ہاتھ تھی اور ان کا ایمان اور عقیدہ اب بھی ہے یہودیوں کا یہودیوں کی جتنی خانقاہیں ہیں اسرائیل میں ان سے بڑے بڑے مشاعر وہ اپنے طریقے کے مطابق فائدوں میں یہودیوں میں جو پیغمبروں کے درجے کا جوتا آدمی تھا معذ اللہ جس کو یہ مانتے تھے فائدو آج دو ہزار سال پہلے تھا جن لوگوں نے فائدوں کا فلسفہ اور یہ چیزیں پڑھی ہیں اس فلسفے کو اس نے ترکیب اس طرح کیا تھا کہ اب تک جو روزیوں کی خاندان میں جو درویش اور ان کے راج رہتے ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں اور فائدوں نے جتنی چیزیں لکھی ہیں اسی کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نروان نجات حاصل ہو گئی اللہ کی بات تک پہنچ گئے اس لیے ان میں یہ جو تھا نا سولا اللہ اقبال نے اس لکھا اقبال کو اگر آپ پڑھیں تو اس سکنوزا کو کچھ کچھ حقیقت کا ادراک ہوا تھا اللہ سے کہتے ہوا تھا یہ تحقیق ہے کوئی مسلمان شاید کبھی کرے مگر اسے کچھ کچھ خبر مل گئی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق اس چیز سے اپنے فلسفے میں یہی چیزیں کی ہیں جو ہدیوں اب بھی جتنی خان ہیں ان سب میں یہی باتیں چلتی ہیں فائدوں کی ہوئی چیزیں وہ چیزیں لائے ان کے ہاں یہ مستقل ایک عقیدہ ہے کا اسے سکینہ کا سمجھاتے ہیں قرآن میں بھی ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے کروایا تعلق کے مسئلے میں حضرت داؤد علیہ السلام جب بچے تھے وہ پہلا شخص ہے داؤد علیہ السلام جہاں اللہ نے نبوت اور یہودیوں کی حکومت کو جمع کر دیا اس سے پہلے یہودیوں کے پاس حکومت نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس جب تابوت آئے گا جس میں سکینہ ہے خدا کی طرف سے سکون کی چیزیں ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے وہ تابوت سکینہ گیا کہاں جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے طرح تو سلام آئیں گے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن ہمیں سے سکینہ مل گیا نا اس دن ہم تمام دنیا پہ غالب آ جائیں گے یہ جو مسجد اب کی خدائیاں ہوتی رہتی ہیں نا ان کے نظریہ تعلیم نے بتایا کہ اس کی بنیاد بھی کہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام سے سکینہ رکھ گئے تھے یہ اسے تلاش کر رہے ہیں کہیں سے سے سکینہ ملے اور جس دن یہودیوں کو سے سکینہ ملا یہ پوری دنیا پہ اس دن چھا جائیں گے اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی یہاں اور وہاں مشترک ہیں اور یہ دلیل ہے اس کی جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کتنے اسی طرح ابھرتے ہیں اب آخری چیز دے لو شاہ رحمت اللہ متضلا کا تھا شاہ رحمت اللہ کو کیا پتا تھا کہ ان کی وفات پر بھی پچاس آپ برس ہی گزریں گے تو ایک نیا موتض پیدا ہو جائے گا وہ متضلی جو اب پیدا ہوئے اور بچے تغیر میں کو دوبارہ زندہ کرنے والے اور ہر بات کو عقل کی پر رکھنے والے اور ہر بات کو عقل عقل عقل عقل اور اس پر انکار کرنے والے وہ خیر سے سب سے پہلے آدمی خیے سید احمد خان صاحب نے اس فتنے کو زندہ کیا اور اس فتنے کو انہوں نے وہ ہوا دی وہ عروج دیا کمان پر پہنچا دیا انہوں نے ہر وہ چیز لکھی جو ان کی عقل میں نہیں آتی تھی آپ لوگ سر سید کو پڑھیں افسوس اس بات کا ہے کہ سر سید کو لوگ پڑھتے ہیں نہیں اور خام خام مولویوں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مولوی سر سید کے پیچھے پڑھ گئے مولوی ارے نہیں ہم کب پڑھ گئے ہم نے کیا گناہ کر لیا اس زمانے میں آج سے سوا سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے مسلمان ہم سے اچھے تھے سر سید کی چیزیں جب لوگوں میں آتی تھی لوگ کام اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چیز اسلام نہیں ہے اسی لیے سترہ جلدوں میں سر سید کے وہ چھپے ہیں مقالات سر سید وہ سترہ جلدیں پڑھے پڑھتے ہیں نہیں اصل فرق یہ ہے نہ مولوی پڑھتے ہیں نہ ہی مسٹر پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا اتنی تکلیف دے خبر ہے اس لیے آپ کی چاہے گا اس سید کی سترہ جلدوں کو پڑھو تو پڑھ کے دل پریشان ہوتا ہے کہ جاننا جن شخص کے عقائد تھے اور یہ قوم کے مجدد تھے اور یہ قوم کی رہنمائی کرتے رہے ایسی اچانک آج خیال آیا کہ آپ کو دو تین ہی باتیں دیں سر سید کی سترہ جدوں میں وہ چھپی ہیں وہ آپ پڑھیں اور دو جدوں میں آ کر کے ان کے مکتوبات چھپے ہیں انیس جلدیں اور ان انیس جدوں کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ آپ صحت کریں صرف اس لیے کہ ہم ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں کوئی رشتے داری نہیں ہے میاں علمی تنقید علم کی بات پہ بھی کسی کے متعلق ایسا الزام لگانا جس نے نہ کیا ہو اللہ کے یہاں بندہ پکڑا جائے آدمی اپنی گفتار پہ بھی اور آدمی اپنی تحریر پہ بھی پکڑا جائے گا یہ سب سید لکھتے ہیں اس لیے جو تین چیزیں ہم آپ کو ان کی سنا دیتے ہیں یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب مسلمانوں میں زیادہ تھی مسئلہ یہ پیش آیا عیسا اصلاۃ السلام یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے سر سید تو اس کا انکار کرنا تھا کیونکہ بڑی مشکل تھی اب وہ کس کس کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اسلام میں انہوں نے کہا اسلام کے چہرے پہ بہت بڑا داغ ہے کہ اصل میں آتا نہیں تو کوئی باپ کے بغیر پیدا ہو انکار کیسے کیا یہ دیکھیے وہ خود لکھتے ہیں جو کچھ ہو سن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں بھی نہیں آتی ہم کئی مرتبہ امریکہ میں اگر پیس سے آیا یہ چیزیں تو بہت بڑے سنجیدہ لوگ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ زمانے میں موسم کتنے عرصے کے بعد بدل جاتا ہے انہوں نے کہا اس کی تحقیق تو ہو سکتی ہے ہم نے کہا مطلب افریقہ میں گرمی پڑتی ہے آسٹریلیا کا جس زمانے میں دنیا میں شدید سردی رہی ہوتی ہے وہاں گرمی پڑتی ہے اور جون جولائی میں جب دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہوگی یہ موسم کتنے عرصے کے بعد انہوں نے کہا ہزاروں سال سے موسم ایسے ہی ہے ہم نے کہا اگر ہزاروں سال سے ایسے ہی ہیں اور آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں تو کبھی آپ یہ بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ شام کا موسم کتنے عرصے میں تبدیل ہوتا ہے اس لمبے سوال جواب کے بعد وقت ہم آ ان کا کہنا کیا چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دو ہزار سال پہلے السلام پیدا ہوئے شام میں پیدا ہوئے یہ آپ ہی مانتے ہیں تو اس وقت شام میں یہ ہر جگہ آیا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا کہ آپ پکی ہوئی کھجوریں کھائیں اور کھجور ہمیشہ گرمی میں پکتی ہے شام میں دسمبر میں کھجور پکی اور مریم نے کھائی یہ کیسے ہو گیا آپ پچیس دسمبر کو مناتے ہیں نا تو پچیس دسمبر آج سے دو ہزار سال پہلے شام میں شدید گرمی پڑتی تھی اور کھجوریں پک جاتی تھی اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کا جواب بنا نہیں سوچتے رہے ہم نے کہا تم بھی اصل سے کام لو کہ کبھی دنیا میں ایسے بھی ہوا ہے کہ دسمبر کی شدید سردی جو شام میں پڑتی ہے اس میں پکنے لگے اور جیسے علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوا کریں ایک نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا کہ او مین یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں نا یہ سب ٹرکس ہیں چرچ کی اور یہ ساری ہماری دین کی ایسی فضول باتیں ہیں ہم ان پہ بلیو نہیں کرتے یہ تو ہمارا نیشنل ایونٹ ہے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے دو سو مرتبہ مناؤ ہم بھی تو کہتے ہیں اصل سے کام لو سر سید کو مصیبت یہ پڑ گئی اب کہتے ہیں سر سید کے خلاف ہم کہتے ہیں تم پڑھو سر سید کو کیوں نہیں پڑھتے اپنے گھر سے کام کر کے آؤ گھر کا کام کرتے نہیں اور دوسروں پہ چڑھائی سر سید کے زمانے میں ایک مودی صاحب تھے مودی احمد بابا مقبول اور یہ تھے کشمیری شیخ تھے بہت سے مجید تھے ان کے اور ان کے زمانے میں ایک اور گجرات کے مولانا امام الدین تھے یہ مولانا امام الدین جو تھے نا امام الدین گجراتی بڑے قابل آدمی تھے ان کو بھی یہ شوق کہیں سے ہو گیا تھے وہ بہرحال لکھتے پڑے ان کو بھی شوق ہوا کہ ایسے ایسا علیہ صلاح کے متعلق یہ تحقیق کریں کہ وہ بغیر باپ کے کیسے ہو سکتے تھے ان کا بھی کوئی باپ تھا تو سر سید نے کہا تم اپنا مواد میرے پاس بھیج دو میں اسے ثابت کر دوں گا بس پھر اس کے بعد وہ بہاری لال نے سر سید کا فراڈ کر دیا ان کا انتقال ہو گیا اس سلسلے میں یہ دیکھو پیراگراف کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں جناب مخدومی یہ یہ مکتوبات سر سید کی پہلی جلد ہے ڈاکٹر سر سید احمد خان لکھا ہوا ہے اور اس کے سفر عبارت دیکھو فرماتے ہیں سیسا علیہ صلاحت والسلام تمام لوگوں میں ابن مریم کر کے مشہور تھے اس زمانے میں مشہور یہی تھا ابن مریم اس شہرت کے اعتبار سے قرآن مجید میں بھی ان کے ابن مریم سے تعبیر کیا گیا ہے بہت سے لوگ اسی طرح اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوئے ہیں بس قرآن مجید میں جس طرح ابن مریم کہا گیا ہے برم والدتی بھی کہا ہے والدہ والدتی علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی یہ آئے خود بتا السلام نے باپ کا ذکر نہیں کیا یہ کہ پرم پہ والد ہے ماں باپ دونوں کا یہ کہا پرم پہ والدتی میں اپنی ماں کا خدمت کرنے والا بچہ ہوں بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں سر سید کہتے ہیں اسی طرح جیسے وہ مشہور تھا اس طرح یہ بات ہی ہو گئی اس لفظ سے یہ سمجھنا کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا کسی طرح صحیح نہیں ہے کیا تعداد کو جو بنی فاطمہ کر کے مشہور ہیں آپ ان باپ کا پیدا ہوا خیال کرتے دینا کہ سارے تعداد کو جو بنی فاطمہ کہتے ہو تو ان کو کوئی باپ نہیں تھا اسی طرح سے بیسا راستے السلام ان کا کوئی باپ تھا یہ انہیں کی تحریر ایک اور جگہ دیکھو کمال کیا کہنے یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید منشید ہی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے یا وہی کیا گیا ہے یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کا ایک ایک لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے یا وہی آ گیا ٹھیک ہے جی خود یہ تسلیم کیا جائے کہ جبریل نے امین فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے جیسا کہ مذہب عام علماء اسلام کا ہے اسلام کے عام علماء جو ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم اس کا ایک ایک لفظ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جبریل امین لے جائیں فرماتے ہیں کہ ملکہ نبوت نے جروح الامین سے تعمیر کیا گیا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاع کیا ہے جیسا کہ میرا خاص مذہب ہے یعنی میرا خاص مذہب یہ ہے کہ حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ذہانت تھی جو ملکہ کا ہی نبوت کا جو نیچرلی اللہ نے ان میں چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ اتنی بڑی اتنی بڑی کہ انہوں نے اندر ہی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر فعل کا الہام شروع کر دیا اور وہ جو چیز تھی جو الہام کر رہی تھی اس کو روح امین کہتے تھے خارج میں جبری امین وغیرہ کچھ نہیں تھے پورا قرآن پھر گیا یہاں پڑا سوچو تو یہ پڑھاتے تھے سید مرحوم اور یہ تھا علی گڑھ ظلم نہیں یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید بلطی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یا بھی کیا گیا ہے تسلیم کر کیا جائے کہ جبیل فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جیسا کہ مذہب عام علماء اسلام کا اچھا صاحب یہ تو عام علماء اسلام خاص علماء کا کیا مذہب ہے ملکہ نبوت میں جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا یعنی ملکہ جس کا نام روح الامین ہے عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے پل پر ارقا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ایک جذبہ پیدا ہوا جوش ملکہ پیدا ہوا اور اس ملکہ نے اجرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کو نازل کر دیا ارفا کر دیا یہ ہے قرآن یہی چیز ایک کی ایسے اور اسی کے قریب قریب کی چیزیں مختلف تلاش نے بھی کی ہیں سر سید اپنے پاس میں نہیں گیا یہ قرآن فلسفی یہ کہتے تھے قرآن کی کیا ہے کون کہتا ہے کہ قرآن نے نازک کیا اب اس کو پڑھ کے اگر علی گڑھ والے یہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں ٹھیک رشتے نہیں تھے تو ٹھیک کہتے تھے جو کچھ نے تعلیم دی گئی تھی وہ یہی دی گئی دو جگہ یہ بیسیوں ہیں سینکڑوں جگہیں ایسی ہیں میں تو ایسی دو چار جگہیں آپ کو سنا رہا فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کی تین قسمیں قرار دی ہیں ایک صرف وہابی نمبر دو دوسرے وہابی اور کریلا نمبر تین تیسرا وہابی کریلا اور نیم چڑھا کریلا نیم چڑھا تو مشہور ہی ہے میں اپنے تین تیسری قسم میں کرا دیتا ہوں یعنی میں ایسا وہابی ہوں جو کریلا نیم چڑھا اچھا صاحب اور حق حق حق جو میرے نزدیک ہو اس کے بیان کرنے میں ذرہ برابر تحریر نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اول سیری اسلام بالکل جو کچھ سمجھتے تھے نا اسے ہی لکھا بالکل ٹھیک فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام السلام کی اس قسم کے خیالات ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ ان کی زبان سے انہیں تو نظیب نکلتا اور ہمارے دادا سے ہمارے حاضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو ایسے خیالات ہوتے تو امکان نہ تھا کہ ہزاروں دشمنوں کے رہتے اچھا یہ تو ساری انہوں نے بیٹھ ایک اور مسئلے دی کہتے ہیں غر عرض یہ کیا ہے کہ کسی خیال سے حق بات کو ظاہر نہ کرنا گو وہ کہتی ہے ہو ٹھیک نہیں یعنی جسے آپ حق سمجھتے ہیں اسے ضرور آپ لکھیں یہ دلیل ہے اس کی کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بقائنی ہوش و حواب لکھا ہے وہ کوئی کھو نہیں گئے تھے جناب مولوی نذیر سید نذیر حسین صاحب دیکھی کو میں نے نیم چڑا حدی بنایا اور نذیر حسین صاحب جو ہیں یہ اہل حدیث حضرات کے جلد امجد ہیں وہ انہیں مانے اور اہل حدیث حضرات کی ابتدا ہوئی تھی سر سید کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ نیم چڑھا بنایا ہے وہ نماز میں رفا یدین نہیں کرتے تھے مگر جس کو سنت خدا جانتے تھے میں نے ارد کیا کہ مولانا نہایت افسوس ہے جس بات کو آپ نیک جانتے ہیں لوگوں کے سے اس کو نہیں کرتے جناب ممدو میرے پاس تشریف لائے تھے سب چیز گفتگو ہوئی تو میں نے سنا میرے پاس سے اٹھ کر وہ جامع مسجد دلی میں جامع مسجد میں اثر کی نماز پڑھنے گئے اور اس وقت سے رفا جین کرنے لگے وہ ان پر لوگوں نے بہت حملے کیے مگر کلمہ دلحق ہمیشہ ہی کلمہ دلحق کے السلام علیکم کہاں سے گئی یہ چیزیں وہ خود کرواتے ہیں کہ میں نے ہی نیم چڑھایا ہے مولانا نزیف صاحب ایک اور مسئلہ بھی دیکھیے چڑ کس چیز سے تھی نفرت کس چیز سے تھی اس سے علماء مخالفت کرتے تھے کیا پھر جو باتیں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جنت و جہنم کا انکار ہوتا ہے رشتوں کا انکار ہوتا ہے قرآن کا انکار ہوتا ہے اپنی ایسی باتیں کرتے ہیں تو آگے دیکھو پھر اس کے جواب کے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں زندہ مولویوں اور پھر تفتیش وائدوں کا تو جانی دشمن اور گزشتہ مولویوں سے سوائے چند کے رنجیدہ یہ مولویوں کے جانے دشمن کیا بٹوارا کرنا تھا جائے گا علی گڑھ میں کیا چیز تھی اسی لیے دشمنی تھی کہ وہ ان کے ان گمراہ کن عقائد ان گمراہ کن چیزوں پر تنقید کرتے تھے کہتے تھے یہ نہ کریں علی ماں نانوتی الدی اللہ اللہ عقائد پڑھیں اور سر سید کی جو حضرت اللہ ہے ہے بنیاد بھی بنتی کہتے ہیں میں تو مولویوں کا جانی اسی وجہ سے علی گڑھ میں یہ کتے کے گلے میں رسی ڈال کے لڑکے جیتتے تھے اور چھٹے مارتے سے پیچھے تھے اور کتا جب جیتتا تھا تو کہتے ارے مولوی چھپتا ہے بانی رکھنے والا بنیاد جب کس کا ہو جو بنیاد رکھنے والا ہے جب وہ ان خیالات کو لکھے اپنی کتابوں میں اور اس وقت مسلمان جو بھی تھے علی گڑھ والے پڑھتے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں علی گڑھ میں اکثر لوگ پڑھتے تھے چاٹتے تھے کتابوں کو سر سید نے اس طبقے کو چنا ہوا تھا جو طبقہ بڑا تھا نوابوں کی اولادیں تھیں بڑے بڑے سرکاری لوگ تھے اور پڑھتے لکھتے واقعی تھے تو سر سید نے ان کو جو یہ تعلیم دی تھی نا سر سید کہتے ہیں کہ میں مولویوں کا جانے دشمن ہوں اور گزشتہ مولویوں سے سوائے چند کے کسی کو سوائے چند کے لکھنے اور کتاب تصدیق کرنے اور کسی بات کی تحقیق کرنے کا طریقہ نہ اچھا تھا صرف جنگل میں سے پھلی اور بری سوکھی اور جیلی لکڑیاں چننے والے تھے خدا ان پر رین کرے اور ان کی تکلیف کرنے والے اندھوں کو خدا ہدایت کرے مولوی مولوی ایسے تھے اور جو ان کے پیچھے چلتے رہے وہ اندھے تھے اور اتنی چیز کسی نے نہیں پہچانی سچ اچھا مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جس قدر نقصان اسلام کو تکلیف نے پہنچایا اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا یہ ہے وہ آزادی اور بےرادری جس کا سید تص دیتے رہے بتاتے رہے کہتے ہیں کہ جتنا نقصان اسلام کو تکلیف نے پہنچایا اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا ہم کہتے ہیں چھوڑ دو بالکل تکلیف کو چھوڑو اور کتاب و سنت اٹھاؤ اور نئے نئے مسائل لکھنا شروع کرو ٹھیک بارہ پندرہ سال کا بچہ جب جوان ہو جائے تو سب سے پہلے تو تحقیق کرے گا کہ وقت کیسے کرنا جب اس کی سمجھ میں آ جائے تو نہ پھر ایک ایک چیز سے تحقیق شروع کرو اس کی تکلیف تو کرنی نہیں تکلیف والے تو اندر ہوتے ہیں بلا شبہ ہم نے علماء کو و کے احباب من دون اللہ سمجھ لیا ہے خدا اس سب مسلمانوں کو بچاوے آمین اور میرے دوستوں کو مولی مہدی علی میرے پیارے دوست کو سب سے پہلے آمین سنما آمین سنما یہ خود ہی تحریر فرما رہے ہیں سید کوئی ایک بات ہو تو بندہ ہے ہم ایسے ہی نہیں ان کو برا کہتے ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ موتنزلہ کو جنم دینے والی یہ شخصیت تھی سترہ چیزیں ہیں اور ہر جلد میں دس دس سفید بھی اگر تم دیکھنا شروع کرنا دس دس ایسی چیزیں بھی تمہیں بے شمار چیزیں مل جائیں مکتوبات بھی لکھتے ہیں جلد میں کیا اگر اللہ نے زندگی دی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ تورات انجیل اور قرآن ایک ہی چیز ان تو اللہ کی حکمت تھی کہ جلدی چل بسے انہوں نے کہا میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ قرآن انجیل اور یہ ایک ہی چیز پہلا آدمی ہے جس نے حدیث پر وار کی اور اس نے کہا کہ جتنی روایاتیں ایسی ہیں ویسی ہیں یہ ہے وہ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو رجب جو ہے شادی شدہ عورت اگر کسی غلطی کے مستقب ہوں بدکاری کے تو انہیں رجم کیا جائے اس کے ساتھ قرآن سے ثابت نہیں ہے بس یہ شوشا چھوڑ دیا وہ کہ حدیث سے ثابت ہے کہا یہ میں بھی مانتا ہوں کہ حدیث سے ثابت ہے یہ تم کہو تو قرآن سے ثابت نہیں ہے جب قرآن پر بات چلی گئی ہے تو واقعی قرآن سے ثابت نہیں ہے اور ہے تو حدیث کو تو انکار پہلے ہی کر چکے اس کا اثر کیا پڑا بڑے شریف پہ بڑے صغیر پہ اس کا اثر یہ پڑا کہ سر سید کے پاس جو لوگ گئے ہیں ان میں شکی نعمانی تھی ان میں بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پڑھا یہ موسم بھی تھے نا بنیادی طور پر سر سید تو جو چیز عقل میں نہیں آئی اسے ختم کر دو آدمی نے جن کی توانے لکھی ہے اسے آپ پڑھیں سید سلم نظری یہ پوری ایک صدی یعنی اٹھارہ سو اور ستر اسی سے لے کر انیس سو ساٹھ تک انیس سو ستر تک سر سید کے علی گڑھ کے لوگوں کا اثر ہمارے ملک رہا ہے ایوب خان ان کے بڑے ان کے ہم منصب پاکستان کے کتنے فیکٹری یہ سب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے کیوں نہ اسلام پر تنقید کرتے انہیں اسلام وہ چاہیے تھا جن کی عقل کے مطابق ہوتا اسلام وہ نہیں چاہیے تھا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتا اسی لیے تو مشرف نے کہا میرے والد سے سید کے شاگرد تھے وہاں کے پڑھے ہوئے تھے علی گڑھ کے شاگرد تھے اور کاش زندہ ہوتے اور صدر مملکت رو پڑے کہ کاش ان کے بیٹے کے یہ دیکھتے کہ یہ کیسا پیدا کیا نا یہ سب ایک ہی چیز ہے شبلی شبلی نعمانی پہ اس کا اثر پڑا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تانا شفی نوانی نے تحقیق کی رو میں کیسے اپنے آپ کو بہا کے کئی چیزوں کا انکار کر دیا جو سب لوگ لکھتے چلے آئے ہے بات آپ کو اس کی سناتے ہیں یا دیکھ رہے تھے ہمارے پاس کتاب نہیں تھی یہاں ملتے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیوں نکلے تھے جتنے پرانے علماء سب لکھتے چلے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے قافلہ تھا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر یہ قافلہ چلا گیا تو معاشی طور پر قریش اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اٹھ اٹھ کے مسلمانوں پر حملے کریں گے پیسہ ملے گا بنائیں گے جب خدیفیہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا ان قریش کو کیا ہو گیا ہے جنگوں نے انہیں کنگلا کر دیا ہے کنگال ہو گئے ہیں پاکے تک پہنچ گئے ہیں اور پھر بھی ان کو لڑائی کا شوق ہے اس کا مطلب ہے کہ معیشت اکانومی کسی بھی قوم کو لڑانے کے لیے اپنے تیار کرنے کے لیے ریڑھ کی اپیل رکھتی ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس تو کو ختم کرنا ہے اس کو لوٹنا ہے تاکہ قریش کے پاس پیسہ نہ پہنچے تو کرنا بھی ہتھیار تیار کر کے ہمارے آئیں گے شڈنی نے ساری تاریخ اور سیرت کو رد کر کے یہ لکھا اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب ان کی بات پڑی سنیے میں اس بات سے خوب واقفوں کہ تعلیم اور محکمہ عدالت میں پھنس گیا مجھ کو معلوم ہے کہ تعلیم کا انداز بیان مقدمہ دیوانی یا فوجداری کے فیصلے لکھنے سے مختلف ہے میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ ہے فیصلہ نہیں اس بات کا مجھ کو متعلق خوف نہیں کہ اس فیصلے میں عام اور رباب میرے حریف مقابل ہیں مقابل ہیں یہ ہے فطرت کہتے ہیں مجھے بالکل ڈر نہیں ہے کہ میں جو اب لکھنے لگا ہوں عام اور رقیم اور ارباب سید سیرت لکھنے والے سارے لوگ میرے مخالف ہیں مجھے کوئی خوف نہیں کیوں خوف نہیں اس لیے کہ سر سید نے یہ رات لکھائی ہوئی ساری سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس طرح ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی بنیاد رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکلے ہیں لڑنے کے لیے لڑائی کے لیے اب جو آئی ہے علی گڑھ سے کتاب اللہ جزائے عالز ایک مصنف ہیں اور ہے جوان ہیں انہوں نے سر سید پر پہ چھٹی کا جب بحث کیا ہے تو پچیس ستائیس غلطیاں ایسی بڑی بڑی انہوں نے لکھی ہیں انہوں نے کہا چھٹی یہاں پر ٹھوکر آ گیا انہوں سے ایک ہی چیز بھی لکھی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب انہوں نے بنیاد رکھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں رس و میں لڑنے کے لیے نکلے تھے ٹھیک یہی چیز موجودی صاحب نے اپنی تصدیق میں لے گی اور یہی وہ چیز ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو امینات میں آپس میں علی گڑھ کی بنیاد رکھی کہ حدیث کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے جو بات ہماری اگر میں نہیں آتی اس کا انصاف کر دو بلی فاطمہ اور رفیق السلام کے والد کا ہونا نہ ہونا ساری بات اور حدیث کا انکار اس حجیب کے انکار کا اثر یہ پڑا کہ علی گڑھ کے جتنے پڑھے لکھے لکھے ہیں وہ سب حدیث کا انکار کرتے تھے ایوب خان خود علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے جنرل ایوب خان کے جتنے فیکٹری دوسرے سب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کے آئی قوانین بنائے مفتی اللہ بنوری مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سر چیز کے رہ گئے کہ ظالموں یہ قوانین اسلام کے خلاف ہیں شریعت کے خلاف ہیں وراثت کا جو تم قانون دے رہے ہو یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے انہوں نے کہا کتاب و سنت ایک طرف جو ہماری عقل میں آتا ہے وہ اور سر سید کے وہ وہ ایوب خان نے آئسی قوانین مرتب کر کے قوم کو دے دیے اور حسیہ کے صاحب جیسے جو بڑے اسلام کے دعوے کرتے تھے جب انہوں نے شرعی عدالت بنائی تو شرعی عدالت میں انہوں نے یہ لکھوایا کہ شرعی عدالت جو ہے وہ آئسی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی کیوں کہ جتنی تمام سے اس پر کچھ ہو رہا ہے اب جا کر کہیں آئی ہے ان لوگوں کو قاضی مقرر کرو جو ان کے فیصلے کریں شریعت کے مطابق اور وہ جو قاضی کورٹ ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی پابند نہیں ہوں گی اب جو بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی پابند نہیں ہوں گی ریاض صاحب نے ان آئی قوانین پر پہرا دکھا دیا انہوں نے کہا بالکل آئی ٹی قوانین پہ آپ بات نہیں کر سکتے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے بھی شرعی عدالت کے جج تھے بشمول شمول عثمانی صاحب کے بالکل آئی ٹی قوانین کو چھیڑ نہیں سکے اس لیے کہ یہ سب ایوب خان کے دور کی لانت مسلط ہوئی ہے اب دوسری لاہو کے اس کا بل یہ دیکھو کب تک چلتا ہے یہ اس آدمی کی تعلیم کا نتیجہ ہے ایسے انقلاب آتے ہیں اور ایسے جب بڑے لوگ بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں بڑے لوگ یعنی پڑھے لکھے تو پھر وہ اپنی درج گاؤں کے سبق نہیں بھولتے اسی لیے علی گڑھ سے جب شبلی ادھر آئے ہیں شبلی کے اثرات اور بھی پڑے شبلی کے چٹرا دار بھائی تھے خانہ دار وہاں عید الدین فرائی وہاں فرائی رحمت اللہ کا خیر آفت بہت اچھے ہو گئے تھے وہاں فرائی کے ہاں بھی عزیز کے معاملے میں کچھ کمی تھی فرائی کے ہاں سے جو پڑھ کے نکلے ہیں وہ تھے امین یعنی آسن صاحب موجودی صاحب یہ سب مطلب دوست دو صاحب پڑھ کے تو نہیں نکلے لیکن یہ ایک ہی گروپ تھا پورا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امین آسن اسلامی صاحب جو تھے جب انہوں نے اس ماحول کو دیکھا ہوا تھا اور وہ حدیث کا انکار کرنے والے تھے سارے لوگ تو امین آسن اسلامی صاحب نے یہ تصویر لکھی ہے نو جلدوں میں اور ان نو جلدوں میں شاید سو حدیث بھی ملے بنیادی طور پہ حدیث سے دوری کہ حدیث غلط حدیث غلط حدیث غلط معذم اسلائی صاحب کا پھر وہ دور آیا جب ہم لاہور میں گئے پڑھنے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس دن یہ امام مالک پڑھا رہے تھے پڑھا کے پاری ہوئے تو وہاں نے بہت اچھی توازن بڑی دیر بٹھائے رکھا چائے پلائی بڑی محبت سے پیش آئے یہ انسانی اخلاقیات بڑا مقام تھا ان کا اور کہنے لگے ہم نے پوچھا کہ امام زہری کے متعلق کیا خیال ہے یہ جو سید نے لکھا نا میں مولویوں کا جانی دشمن ہوں ٹھیک یہ الفاظ انہوں نے مجھ سے کہے امام کی بات کرتے ہو میں تو اس کا جانی دشمن ہوں اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا سبحان اللہ اس آدمی نے نو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے بخاری مسلم کوئی کتاب ایسی نہیں جائے امام صاحب زوری رحمت اللہ سے ذکر کی کس حدیث میں روایت آئی نکاح ہوئی تھی یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور اسی لیے پھر ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی زمانے میں کوئی بات سنے تو ہم وہ بات کہتے ہیں جو ہم نے خود دیکھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب تدبر قرآن کی پہلی چار سندیں آپ کے یہاں چھپی ڈاکٹر صاحب نے چھپائی تھی پھر باقی آپ نے چھوڑ دی تو ڈاکٹر صاحب نے جو بہا بھی گیا تھا انہوں نے کہا جب امین آسن اسلائی صاحب نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا اور پھر ایک خاص واقعہ انہوں نے سنایا وہ واقعہ بھی آپ کو سنا تھے انہوں نے کہا اس کے بعد امین آسن صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کے ہمارے راستے الگ ہیں اور پھر کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہی الفاظ تھے انہوں نے کہا امین آسن اسلائی صاحب کی آخری عمر میں تقریباً تقریباً وہ حالت ہو گئی تھی جو پرویز کی پرویز تو پیر و مرشد تھے جنرل ایوب خان یہ سب ابھی گھر کا پتانا بانے امین آسم اسلائی صاحب نے کیا کیا اب یہ بھی سنو حدیث میں امین آسم اسلائی صاحب کی زبان بھی سنو اور یہ بھی دیکھو کہ یہ لوگ لکھتے کیا ہیں حضرت مارک رضی اللہ عنہ صحابی تھے سیدھی سادی کی بات یہ ہے کہ ان سے ہو گئی ہو گیا گناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا پتھر پڑے اور ختم ہو گئے روایات میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور یہ بھی آیا نہیں پڑھایا دونوں ہم کہتے ہیں پڑھایا اور یہ ردیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارش کے متعلق کہا کہ پتھر کھا کر جو اس کی شہادت ہو گئی ہے اللہ کی قسم اگر پورے ایسے مدینہ پر پورے مدینہ منورہ کی آبادی نے یہ گناہ کیا ہوتا اور اس کی توبہ کاٹ کے ان گناہ داروں میں تقسیم کی جاتی تو اللہ سب کو معاف کر اور صلی اللہ فرمایا ہے کہ بعض کم میں دیکھا جنت کی نہروں میں غوطے لگاتا یہ سب چیزیں آج اس میں آئی ان کو بھی سن لو حدیث کا انکار کرنا ہے نا تو اب وہ کیا کہتے ہیں میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر یہ مشترک رجم ہے معلوم ہوتا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ کسی غزبے کے لیے نکلتے تھے تو یہ چپکے سے دبک کے بیٹھ رہتا اور مردوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر شریف بہو بیٹیوں کا تعاقب کرتا بعض روایات سے اس تعقب کی نوعیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسے تعصب کرتا ہے جس طرح بکرا بکریوں کا کرتا ہے آدر علیہ وسلم کو اس کی شرارتوں کی رپورٹ ملتی رہتی ہے لیکن چونکہ کسی شریعے قانون کی گرفت میں یہ نہیں آیا تھا اس وجہ سے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا بل آپ نے قانون کی گرفت میں آ گیا آپ نے اس کو بلوا کر نہایت تیکھے انداز میں پوچھ گچھ کی وہ تار گیا کہ بات شبانے سے نہیں سکتی اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا جب یہ اقرار کر لیا تو آپ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑا بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کی شامت نے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اپنے کیفرے کے دار کو پہنچ گیا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے بعد اس کے بارے میں لوگوں کو لسان کی ہدایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا فرمائی تھی وہ حدیث نہیں تھی صحابہ رضی اللہ سے کسی نے کہہ دیا کہ کیسی موت مرا چلے کریم صلی علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے بنا ہوا گدا پڑا تھا تو آپ نے سنا اس کو کھاؤ تو لوگ پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا کتاب تم نے اس کے متعلق کہا تھا نا تو کیسی موت مرا ہے وہ اس سے بدتر کر گنا تھا جو تم نے کل کیا تھا اللہ کی قسم میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے منع کر دیا نا اگر وہ شخص اس کردار کا تھا اور واقعی ایسا تھا تو پھر کیا ہوا اس کا کردار اچھا ایک سمے کے لیے مانا یہ سب چیزیں ہوگی یہ کیا ہے اس کا کردار کا ایک نہایت بدخصلت گنڈے کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اسلام نکلتے تو مردوں کی اگر موجودگی سے فائدہ فائدہ اٹھا کے یہ جن زدہ بدماشوں کی طرح عورتوں کا تعلق کرتا اسی لیے پھر کہتے ہیں کٹر منافق نہ اس کا جنازہ پڑا جس بات آپ کی شہادت ہے اس کو کٹر منافق قرار دیا یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہے امین کا لکھتے ہیں کٹر منافق بس فصلت غنڈے کا کردار بکریوں کی طرح کرتا تھا اور یہ یہ ساری چیزیں یہ ہے احادیث کے انکار کا نتیجہ اور یہ ہے جس کی بنیاد رکھ رکھے تھے اس ادارے نے یہ لوگ پیدا کیے اور وہ عورت آ گئی جس عورت کو حضر عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا کہا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت اتنی اچھی تھی اتنی اچھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول کی بات کرتے تھے کہ حد کو جہاں تک ہو سکے نہ نافذ کرو مجرم کو شبے کا فائدہ ہے اسے فرمایا چلی جاؤ شاید تمہیں چھو لیا ہو شاید ایسے شاید ایسے یہ یہ نہ یہ تو مرد کے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہا کہ تم چلی جاؤ وہ چلی گئی اب یہاں تک کہ امید تم سے ظاہر ہو پھر جب حمل ظاہر ہو گیا تو پھر آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ چلی جاؤ بچے کو جنم دے یہ محلت کیوں نہ آئے اس کا ایمان ایسا تھا جو سے چین نہیں لینے دیتا تھا بچے کو لے کے آئے صلی اللہ علیہ سے دودھ پلاؤ دودھ پلاتی رہی پھر لے کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم بھی ڈھائی تین سال گزر گئے سارے بھائی نے تین سال سارے پروسیس اس میں گزر گئے لیکن اس لڑکی کا ایمان سے چین ہی لینے دیتا تھا وہ چاہتی تھی کہ پاس ہاتھ میں اللہ کے پیش ہو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی آزاد قسم کی عورت تھی جس کا نہ کوئی شور تھا نہ سرپرا تھا اور کسی معاملے میں ذمہ داری کے جو کسی معاملے میں ذمہ داری کے لیے تیار ہوتا غالبیہ کے کردار کے بارے میں روایات محفوظ نہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کا معاملہ بھی مائز کی طرح کا تھا اس عہد کی تاریخ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سی ڈیرے والیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کراتی تھیں ان کی سرپرستی یہودی کرتے تھے جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے اب یہ عورت ہے اس کے اوپر یہ کہنا کہ ڈیرے والی تھی اور پیشہ کراتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پیشہ والا عورت ہے اور پیشہ کراتی ہے اس کی کیسے حد جاری فرمانی یہ امین آسن صاحب کی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اس میں لکھی ہیں امین آسن اسلائی صاحب نے زندگی میں جن لوگوں کو بنایا امین آسن اسلائی صاحب جماعت اسلامی کے ساتھ جو اختلاف ہوا تھا ستاون اٹھاون میں اس میں الگ ہو گئے یعنی مودودی صاحب کے سامنے مسئلہ یہ آیا کہ ہم سیاست کی نہج پر چلیں یا اس ملک میں انقلاب آنا چاہیے مودودی صاحب نے ترجیح دی سیاست کو میاں تو صاحب کے مشورے وغیرہ سے اور مودودی صاحب نے چھ گھنٹے کی مارکت لاراف کری مولانا کہ معلوم نہیں آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہم نے سنی اور وہاں بولتے تھے بہت اچھا بہت اچھا بولتے تھے ایسے اب بھی آپ کبھی سنیں تو کی لکھ لے تو کتاب بن جائے بڑے مضبوط کی چھ گھنٹے کی کا دوبارہ وہاں نے تقریر کی اور تقریر کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ سیاست میں رہیں گے امین آسم اسلائی ڈاکٹر اسرار یہ جو جنگ میں لکھتے ہیں یہ نواب فاقر علی خان ملتان کے تھے اور اس طرح افغانی کنٹری کے لوگ ان سب نے کہا کہ کے انقلاب لے کے چلے نتیجہ یہ نکلا جماعت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی اور مودودی صاحب نے ہیرے اپنی مٹھی سے کھول کے پھینکے بڑے بڑے مولانا کی محنت سے تیار ہوئے تھے جو کچھ بھی رات لیکن نے کہا رات ہمیں اس کی بحث کرنی ہے اس کے نتیجے میں امین آسن کا اسلائی صاحب اکیلے ہو گئے نے آسن صاحب اپنے علم تعلیم جہاں انہوں نے پڑھا تھا جن مدارک سے انہوں نے دیکھا تھا اور جو ان کا معاملہ تھا موجودی صاحب سے کہیں زیادہ تھا پڑھے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ لوگ چاہیے جن کی میں تربیت کر دوں تو کچھ نوجوان تھے اس زمانے میں بالکل لڑکے تھے M S C M A کر کے نکلے تھے وہ امین آسم اسلائی صاحب کے پاس چلے گئے انہوں نے کہا حضرت ہم حاضر ہیں ہمیں آپ پڑھائیں تو امین آسم اسلائی صاحب نے پوری ان کی تربیت کی پوری ان کو تعلیم دی پوری طرح تیار کیا اور ان میں سے ایک وہ ہیں بلکہ تمام وہ لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ جن کو انہوں نے تیار کیا تھا پرویز مشرف نے انہیں نظریاتی کونسل میں لا کے بٹھا دیا جب استاد کا رویہ یہ تھا کہ جب آبر سے ہنڈا کا بدماش کا اس کردار کا تھا تو اس کے بعد میں کیا عزت رہ جانی تھی یہ تو تحریر ہے نا ظاہر جب اپنے شاگردوں سے بات چیت کرتے ہوں گے تو بہت کچھ فرماتے ہوں گے قیاس ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جب نظریاتی کونسل ہمارے یہاں بنی ہے تو خالد صاحب آ گئے ڈاکٹر خالد نے زندگی لگا دی وہاں امین حسن صاحب کے ساتھ اور انہوں نے یہ بھی کیا جو ان کے استاد نے کیا کہ حدیث کا انکار اسی لیے ان کے دوسرے شاگرد امین حسن صاحب صاحب کے اب مسلط ہے بامڈی صاحب ڈی صاحب یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے جب نظریاتی کونسل میں یہ بحث آئی کہ قتل کی سزا کن کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے تو اب قتل کی سزا مرتب کے لیے یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا تو حدیث کو تو مانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا قتل کی سزا صرف اس کو دی جا سکتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے مقابل کو قرآن نے تو پھر قتل کے عبت نہیں قتل دیا ہے نتیجہ اس کے لیے یہ نکلا کہ مرتد کے لیے جو قتل کی سزا حدیث سے ثابت تھی وہ ختم ہوگی طلاق کا مسئلہ آ گیا طلاق جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس کی تشریح کر دی گئی دن دے دیا کہ عورت کو حق پہنچتا ہے طلاق دینے کا قرآن نے یہ کہا قرآن نے یہ کہا قرآن نے یہ کہا حدیث جو آتا ہے وہ حدیث ختم ہو گئی یہ ہے سلسلہ محتِلا کا اسی لیے پھر جب بات آئی موسیقی کی تو نرجاتی کونسل میں یہی لوگ بیٹھے تھے موسیقی میں کیا ہے اگر موسیقی میں نہ ہو اور غلط چیز نہ ہو اس میں بھی کوئی حرض نہیں تجویز میں بھی کوئی حرج نہیں جتنے نیشنل ہو فائن آرٹ کی چیزیں ہیں ان کا یہ سب چاہے گا نماز میں سنتیں نہ پڑھی جائیں تو بھی کوئی یار ہی اس لیے کہ نماز پر تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے نا سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حدیث سے ثابت ہوتی ہیں تو حدیث کو تو ہم مانتے نہیں یہ بنیاد جو ماشاء اللہ سر سید رکھے تھے علی گڑھ میں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے ملک پر یہ اثر پڑا ہمارے پورے قدر شریر پر اثر پڑا بڑے لوگوں کی غلطیاں پڑی ہوئی یہ ہیں موت ضلع جدید دور اسی لیے انہوں نے اب کیا حرکتیں کی ہیں ایک آدمی تھا تفسیر میں کیا نام تھا تھا ہاں ابو مسلم ہم پچھلے کوئی بیس پچیس سال سے ابو مسلم کی تفسیر کی تلاش میں ہے کہ کہیں یہ مل جائے کوئی صورت نہیں آج تک بنی لیکن یہ ابو مسلم جو ہے نا دماغ تھا اتنا بڑا دماغ تھا کہ شبلی نے لکھا ہے اور اس کو آپ نے کوئی مبارکہ نہیں ہے شبلی میں لکھا ہے پچھلے ہزار سال میں شاید ایسا دماغ پیدا نہ ہوا ہو بات ایسی قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اتنی اچھی وہ تفصیل کرتا ہے جو کتاب و سنت سے بھی نہیں ٹکراتی اور بالکل اپنی کے مطابق ہے لیکن آپ عطح سے کئی جگہ انکار کر گیا انہوں نے کیا کیا کہ اس معتزلی کی تفسیر کو لے کے اقلیت کی کتنی باتیں جو کتاب سنت کے پاس اور واضح طور پر خلاف ہیں انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کروایا اور گاندھی صاحب نے اس ترجمے کو اپنے ہاتھ سے چھپایا کتنی ان کی فوٹ کرتے ہیں معتزلہ کی اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ حریف کا انکار اس کی صنعت معتزلہ سے ملے گی اور اسی طرح ہر بات انسان کی عقل میں نہیں آتی نا دین میں اس کا انکار کرتا ہے تو اس کی اصل معتزلہ سے ملے گی اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے کسی دور کے موصول ہوگی اسی لیے یہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس میں حدیث اکھڑ جائے آپ ان کے ٹی وی وغیرہ کا پروگرام دیکھ لیں جن لوگوں نے دیکھے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ بتاتے ہیں کہ صرف عبادات میں ہے اور اخلاقیات میں ہے باقی حدیث کی یہ اتھارٹی ہو کہ وہ قانونی طور پر کام یہ نہیں ہو یہ ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے محت اللہ کے متعلق پچھلے زمانے کے متعلق لکھی ہے لیکن ہم نے آپ سے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ ہم سید پہ اور ان لوگوں کے متعلق کچھ کہتے ہیں تو ہمارے پاس بنیاد ہے ہم ایسے ہی نہیں کہتے اللہ کا خوف چاہیے اپنے دشمن سے بھی آدمی بے انصافی نہ کرے یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھ کے گئے ہیں اور اس کے اثرات پچھلے ڈیڑھ سو سال سے یہ مرتب ہو رہے ہیں اسی لیے وہ مولویوں کے جانی دشمن ہیں اور بھی کون تھے اپنا رحمۃ اللہ علیہ کہ مت کرتے ہیں محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے احمد تھے شاہد خاص صاحب رحمۃ اللہ کے جتنے علماء یہ ان کے احمد تھے یہ ان لوگوں کے مخالف تھے تو اسی وجہ سے کہ وہ حضرات تنقید کرتے تھے بتاتے تھے کہ آپ نہ کریں یہ ہے بات